بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا نام لال شروع جڑو بے با مہربان مچ مالو ہے الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ تو ڈر لانا واسطے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جڑا غیب پر یقین کریں تو نماز قائم کریں تو جو کچھ ہونے انہوں نے دیتو وہ ہے اس بچوں اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کریں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون تو وہ لوگ جڑا ایمان لیاویں اس کتاب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارہ در نازل کی گئی ہے تو ان کتابوں پر جڑی تھارہ تو پہلا نازل کی گئی تھی تو وہ آخرت پر یقین رکھیں من رکھے یہی لوگ اپنا رب دروں ہدایت بنے تو یہی لوگ کامیاب ہونا لائیں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیوں انہوں واسطے برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پویں تم انہوں نہ ڈرامے یا نہ ڈرامے وہ ایمان ملیا سے ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ تعالیٰ نے انہوں دلہ ورد ہے انہاں کا کنا ور مور لا چھوڑی ہے تے انہاں دی اکھاں ور پردو ہے تے انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين تے لوکاں میں کچھ عیسائیں جڑا کہیں جی ہم ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ ور تا آخرت کا تیارا ور حالانکہ وہ بالکل ایمان آلہ نہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وی اللہ تعالیٰ نا تا ایمان آلہ نا دغو دیں تا اصل ما وی چھڑا اپنا آپ نہیں دبو دے رہے ہیں وروے سمجھتا نہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون انہوں کا دلہ میں روگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو روگ اور بدا دیتو ہے اور انہوں واسطے دردناک عذاب ہے اس وجہ تجھے وہ کوڑ مارے تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُفْلِحُونَ تو جس بلا انہوں نے کیوں جائے جس زمین میں فساد نہ چکو ویکھیں ہمیں تو بس ٹھیک کرنا لاؤں أَلَا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار بے شک یہی ہے فساد چکن والا ور یہ سمجھتا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جس ویلے انہوں نے کیوں جائے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آیا ہے وہ کہیں اچھا ہم اس طرح ایمان لے آؤں اس طرح بے ایمان لے آیا ہے خبردار یقیناً یہی لوگ بے ہیں اور یہ جانتا نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون تو جس ویلے وہ ان لوکاں نال ملے جڑا ایمان لے آیا ہے کہ ہم ایمان لے آیا ہوں تو جس ویلے اپنا شیطان کولے ایکلا ہیں کہ ہم تے تھارے نال ہاں، ہم تے ایویں مخول کرنا تھا اللہ تعالیٰ بھی انہوں نال مخول کریں تو وہ انہوں نے ڈھل دیں وہ اپنی سرکشی میں پمل پوسا اشتروا بلو د فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا بدلہ مل لے گمراہ پھر نہ ان کو بپاری فائدہ مند رہو تو نہ یہ ہدایت آلائی ہویا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون انہوں کی مثال اس آدمی جئی ہے جس نے آگ بالی پھر جس پر آگ نے اپنے آسے پاسے لو کر دیتی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی لو چاک لی تو انہوں نے اس راہ دیریہ میں چھوڑ دیتو جو انہوں نے ککھ بھی نہیں دیتو ثم بكم عمي فهم لا يرجعون دورا کلا انا بس ان میں مڑ نہیں لگا او كصجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا جس طرح اسمان تے بوٹ برتی وے جس ماں انہیرا تے کڑک اور بجلی کی چمک وے یہ اپنا کنامہ انگلی دے لیں چڑک کی وجہ تے موت کا ڈر گا ماریا اور کافر تے اللہ تعالیٰ کا کیڑا البرق کل میں بو ارے لهم میں شوفی و اد میں قوم و روش الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اس طرح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 وہ وہ ہے جس نے تھارا واسطے زمین نہ فرش تے اسمان نہ چھت بنایو تے اسمان تے پانی بھرایو پھر اس نال تھارا کھان واسطے میوہ پیدا کیا پھر تم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی نہ نہ سمجھو تم تے جانی ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ جے تم اس کتاب کا بارہ میں شک میں جڑی ہم نے اپنا بندہ در نازل کی ہے پھر تم میں اس جے ایک کتاب پھر تم میں اس جے ایک صورت بنا لیا ہو اپنا حمایتیاں نہ بھی بلا لیا ہو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے جے کر تم سچائیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الناس والحجارة اعدت للكافرين تو جے تم یوں نہ کر سکیں اور تم کدے بھی نہیں کر سکتے پھر تم اس آگتیں ڈرو جس کو بارن لوگ تے پتھر دیں گا جیڑی کافروں واسطے تیار کی ہوئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسواج مطهرة وهم فيها خالدون تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہا لوکانا خوشخبری سنا دیو جڑا ایمان لے آیا تو انہا نے چنگا عمل کیا جی انہا وقت جنت کا باغ ہیں جن کے ہیٹ نہر بگتی ہوئیں گی انہوں نے جس ملے بھی ان باغا تو کوئی میو کھان واسطے دیتو جائے گو گا یوں تے وہی ہے جڑو ہونو پہلا دیتو تو تے انہوں نے واقعی وے رلتا ملتا دیتا جیں گا تے انہوں واسطہ اس ماں پاک بیوی بی ویں گی تے وے صدا اس سے مرے گا ان اللہ لا يستحی ان یغرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بے شک اللہ تعالی کسی بھی چیز کی مثال بیان نہیں شرما تو مچھر کی بے یا اس تو بد کسی چیز کی جڑا لوگ ایمان آ جانے ہیں جی یا مثال ان رب کی طرفوں پر حق ہے تریا کافر وے تو جی اس طرح کی مثال تو اللہ تعالیٰ کو کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس نال کئیاں نہ گمراہ کر دیا کئیاں نہ اس نال ہدایت عطا فرما دیا تو وہ اس نال گمراہ بس نا نہیں کرے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما پڑو الله به آئی الْقِسْطَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ لوگ جڑا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ پکا کرن تے بعد توڑ چھوڑیں تو جس چیز نہ اللہ نے جوڑ کے رکھنے کو حکم کیو ہے اس نے توڑ چھوڑیں تو زمین میں فساد چکیں بس یہی لوگ کاٹا مائیں كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تم کس طرح خدا تعالیٰ کو انکار کریں حالانکہ تم بے جان تھا پھر اس نے تم جان دے دیتی پھر وہ وہی تم مارے تو وہی توڑا پھر زندہ کرے وہ پھر اس سے در تم پھیریا جائیں گا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وہی ہے جس نے تھارا واسطہ ہے وہ سب کچھ پیدا کیو جڑو زمین ماں ہے پھر اس نے اسمان در توجہ فرمائی تو وہ ٹھیک ست اسمان بنا شوڑیا اور وہ ہر ایک چیز نہ جان نالو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون تو یاد کرو جس ویلے تھارا رب نے فرشتہ نہ کیوں تھو جو ہوں زمین ماں ایک خلیفہ بنانا لوں انہوں نے کیوں کیوں تو اس ماں اس نہ خلیفہ بناوے وہ جڑو اس میں فساد چکے گو تو خون خرابو کرے گو جبکہ ہم تے تیری صفتوں کے نال تسبیح کر ہی رہے ہاں تو تیری پاکی بیان کر رہے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایو بے شک ہوں واگل جانوں جڑی تم نہیں جانتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے سارا ہی نام چھوڑیا پھر وہ فرشتہ کے سامنے کیا تو فرمایا تم منا انہاں نہ دسو جے کر تم سچائیں قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ بولیا تیری ذات پاک ہے ہم کچھ نہیں جانتا ور وہی جڑو تے ہونا سکھایو ہے بے شک تو ہی تے علم آلو حکمت آلو ہے قال يا آدم أن نبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو انہاں چیزاں کا نام دس دے پھر جد آدم علیہ السلام نے انہاں نے ان چیزاں کا نا دس دیتا اللہ نے فرمایا کیوں میں کیوں نہیں تھو ہوئی اسمانہ کا تو زمین کا غیب جانو وہ سب کچھ جانو جڑو تم باندھے کریں تے جو کچھ تم چھپا کے کریں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو یاد کرو جس انہوں نے فرشتہ نہ کیوں تم آدم علیہ السلام اگ سجدو کرو پھر ابلیس نے سوا سارا نے سجدو کیو ور وہ وغیر گیو تو تکبر میں آ گیو اور وہ تھو ہی کافروں بچوں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم نے کیوں اے آدم تو تا تیری بیوی جنت مرو تے تم دوئے اس بچو جتو مرضی اتو رج گئے کھو ور اس بوٹا کے نیڑے نہ جائیو ورنہ تم دوئے زیادتی کرنے والا میں شامل ہو جائے گا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عِينٍ پھر شیطان نے انہا دوانا اس تو تلکا شوڑے ہو تو جن نیامتا موے تھا اس تو انہا دوانا کڑا شوڑے ہو تو ہم نے کیوں کہ تو لے جو تم ایک دو جاگہ دشمن دیں گا کہ تھارا واسطہ زمین ماں ٹھکانوں ہیں اور اتھو نے ایک وقت تھوڑی فائدہ چکنو ہے فَتَلَقُوا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر آدم علیہ السلام نے اپنا رب کولوں کچھ لفظ سکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ ہے ہی بڑو توبہ قبول کرنا لو مجھ رہے مالو قلنا اَحْبِقُوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هُدًا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون انہوں نے کیوں تم سارا ہی تو لے جاؤ پھر جس ویلے تھارا کول ہے میری طرفوں ہدایت پجے گی تو جڑو آدمی میری ہدایت ور چلے گو اس نے لوگوں ورتے نہ کوئی خوف ہے نہ بھی غمگین ہوئے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون وہ لوگ جڑا کفر کرے گا تو میری آیتہ نہ چھوٹھی کہے گا یہ لوگ کے دوزخی ہیں وہ صدا اس سے مرے گا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفِ بِعَهْدِكُمْ اے بنی اسرائیل تم میریاں ان نمت یاد کرو جڑی میں تھارے اوپر کیے تو تم میرو وعدو پورو کرو ہوں تھارو وعدو پورو کروں تو صرف میرا تین ڈرو